حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے ہم کہتے نہیں تو فرماتے میرا روزہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے رہتے پھر ہمیں ہدیے کے طور پر کوئی چیز مل جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دیتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات روزہ رکھتے اور بعض اوقات کھول دیتے حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص صدقہ دینے کے لیے کچھ رقم نکالتا ہے پھر اس میں سے کچھ کسی مستحق کو دے دیتا ہے اور کچھ اپنے پاس رکھ لیتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1701